الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ثم روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره كره لقاء الله الله الله لقاءه أو كما قال صلى تعالى عليه وسلم بزرگان محترم گزشتہ کل یہ گفتگو چل رہی تھی کہ انسان اس عالم میں دوامن مقیم نہیں ہے بلکہ اسے اس عالم سے عالم بروق اور آخرت کی طرف جانا ہے سفر کرنا ہے اور اس کی سیڑھی اور لینا موت ہے موت در حقیقت انسانوں کا کھیل بناتی بھی ہے اور بگاڑتی بھی جن کی زندگیاں صحیح گزری ہیں موت ان کے حق میں ان کے کھیل بننے اور ان کے کام بننے کا ذریعہ بن جاتی اور جن کی زندگی خواہشات کے پیچھے رہی اور اسی میں سرب ہوئی تو موت ان کے لیے واپسی سامان موت ہے اور پریشانی اور تشویش کا سامان ہے تو گفتگو اس سے چل رہی تھی کہ وہ آخری وقت بڑا نازک ہوتا ہے اس میں شیطان کی کوششیں الگ ہوتی ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ راہ سے ہٹا دے اور اس طرف آدمی کشمکش میں ہوتا ہے اسی لیے اس حالت کو خاتمے سے تعبیر کرتے ہیں خاتمے کی حقیقت یہ ہے کہ گویا اس پر مہر لگ گئی تھپا لگ گیا تو اس آخری حالت میں اگر کفر اندر ہے تو وہ کفر دائن سمجھا جائے گا اور ہمیشہ کے عذاب کا مستقبل اور اس آخری گھڑی میں اگر ایمان ہے تو دائمی طور پر مومن ہے اور ہمیشہ کی جنتوں کا مستحب نعمتوں کا اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ کافر وہ ہے جس کا خاتمہ کفر پر ہو اور مومن وہ ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو کیونکہ مومن اگر ایمان چھوڑ دے تو وہ حقیقت مومن نہیں اعتبار انجام کا ہے اور کافر کفر چھوڑ کے مومن ہو جائے تو وہ کافر نہیں کیونکہ اعتبار خاتم اور انجام کا تو موت کی تیاری اور موت کے ماں باپ کی تیاری یہ بہت بڑی چیز ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانائی کی علامت فرار مگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طول عمل اور لمبی لمبی آرزویں اور امیدیں امیدیں انسان کو آخرت کی طرف متوجہ ہونے سے معنی بنتی ہے اور ہوتا بھی یہ ہے کہ انسان کی زندگی بڑی محدود اور امیدیں اور آزمیں اس کی جو ہے وہ بہت لامحدود ہیں کافی آگے تک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تقسیم فرمائی اور سمجھایا کے دے کر اگزام پیش کیا آپ نے اور ایک مربع چورس خط بنایا کچھ لمبائی مائی اس طرح سے اور اس کے بیچ میں ایک لمبی لکیر بنائی اور لکیروں کے اطراف میں چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی اور وہ لائن جو ہے اس مربع لائن سے باہر تک نکلی ہوئی ہے جیسے یہ ہاتھ ہے تو یوں بنائے یوں اور یوں اس طرح سے اور اس کے بعد بیچ میں ایک لکیر اور وہ اس مربع سے باہر گئی اس طرف والے رہے ہیں کہ یہ شکل چورس اور یہاں سے لے کے یہاں آ کر رکی نہیں بلکہ آگے تک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چاروں طرف کی لکیریں انسان کے حق میں اس کی موت محیط ہے کہ انسان موت میں گرا ہوا ہے اور بیچ کے لکیر پہ چھوٹے چھوٹے وہ حالات ہیں کہ ایک مصیبت سے بچا تو دوسری میں دوسری سے بچا تو تیسری میں تیسری سے بچا تو چوتھی میں اور نتیجہ تر بعض روایتوں میں کہ بڑھاپا تو ہے ہی صحیح اور پھر موت آنی ہی ہے اس کو تو موت تو اس کی طرف سے اسے گھیرے ہوئے ہیں اور وہ جو لمبی لکیر آگے تک گئی اس کی امیدیں اور ہیں اس کی تمنائیں ہیں کہ امید و وہ جو ہے اپنی زندگی سے زیادہ کرتا ہے اور اتنی زیادہ تمنا ہوتی ہیں کہ جہاں تک اس کی رسائی نہیں ہوتی اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہ فرمایا دو ستون ہو قریب قریب اور ایک اس کے بعد کا ستون تو ظاہر ہے کہ یہ دو ستون انسان اور اس کی موت ہے جو اس سے فریب ہے اور آدمی جو ہے اس کے بعد اس کی شکل یہ کہ پہلے انسان اس کے بعد موت اس کے بعد امیدیں تو بعض دفعہ آدمی اپنی تمنا اور امیدوں تک نہیں پہنچ پاتا ہے کہ بیچ میں موت آ جاتی ہے اسی لیے مسل مشہور ہے کہ سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا کل کی خبر نہیں اور حق یہ ہے کہ پل کی خبر نہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا اور اس حالن میں لمبی امیدوں کو منقطع کرنے کے لیے تنبیہات کی شکل بھی ہے اسی لیے پچھلے زمانے کے کسی نبی کے کسی سارے شخص نے بلک الوقت سے پوچھا کہ آپ تشریف لاتے ہیں تو آمد سے پہلے خبر دے دیا کریں تو بڑا اچھا ہو اچانک آمد ہو جاتی ہے آپ کی ایک دم سے گویا پڑتے ہیں آنے سے پہلے کوئی خط آ جائے خبر آ جائے تو ملک الموت نے کہا کہ ہم آتے ہیں دنیا میں تو آنے سے پہلے کئی خطوط لکھتے ہیں اور ان خطوط کے بعد پھر لفافہ بھیجتے ہیں باقاعدہ اور لفافے کے بعد پھر اخیر میں ٹیلی گرام بھی ہمارا آتا ہے اور پھر ہم جو ہے پہنچتے ویسے نہیں آتے ہیں تو پوچھا ملک الموت سے انہوں نے کہ آخر اس کا کیا مطلب کہا دنیا کا ہر حادثہ اور ہر بیماری وہ ہماری آمد کی خبر ہے اور خط ہے کہ وہ بیمار ہو جائے حادثہ پیش ہو حالات ہوں تو وہ در حقیقت ہماری آمد کی خبریں ہیں اور خطوط ہیں وہ اور اس کے بعد پھر ہماری طرف سے قہولت کی جو شکل ہے کہ جس میں گاڑی میں سفیدی شروع ہو جائے بالوں میں اور بڑھاپے کا آغاز یہ تو لفافہ سمجھ لیا جائے اور اخیر میں ہماری طرف سے جو ٹرنکول ہوتا ہے اور ہماری طرف سے وہ ٹیلی گرام آتا ہے وہ در حقیقت بڑھاپا ہے کہ اس کی صورت یہ ہے کہ آنکھوں میں بینائی نہیں رہتی کانوں میں سنوائی نہیں منہ میں گویائی نہیں ہوتی منہ میں دانت نہ پیٹ نہ آج چہرے پہ جھرلیاں پڑ جاتی ہے شباب دیکھو تو نہایت چمک دمک گرف برف ہے اور بڑھاپے کی کیفیت دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ بنایا ہوا آدمی کہ بالوں کی دنیا الگ ہے اور اس طرف آنکھوں کی اور بدن کی کمر سیدھی تھی تلاش کرتے ہو انہوں نے کہا کہ جوانی ڈھونڈ رہا ہوں میں جوانی یہ کہ جوانی جو ہے وہ گم ہو گئی ہے تو جھک کر میں اس کو تلاش کر رہا ہوں کوئی شعر میں سنا کرتا ہوں شاید پہلے سنا بڑا اچھا ہے شاید کہتا ہے کہ نیکی میں جس بشر کی جوانی گزر گئی نیکی میں جس بشر کی جوانی گزر گئی یہ سچ ہے اس بشر کی ضعیفی سنور خبر گئی کہ اگر جوان اپنی جوانی ٹھیک گزارتا ہے تو بڑھاپا اچھا گزرتا ہے اس کا یہ کہ مثلاً چراغ میں تیل بھرا ہے اتنا کہ جو مغرب سے اشاقت کرے مگر کوئی دوپہری سے چراغ کو جلا گئے تو ظاہر بات ہے کہ آدھی رات کے بعد اندھیرے میں بیٹھنا پڑے گا اس کو جس سے انگریزوں کا حال ہوتا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں اور جب بالغ ہونے سے پہلے بالغ عیاشی فحاشی بدکاری تو نسی وہ آخری عمر ان کی انتہائی تکلیف سے گزرتی ہے اس لیے کہ بدن کا گندری سب ختم ہو جاتا ہے زمین الگ رخصت ہے ہضم کا نظام الگ مؤثر ہے بشاشت نشاط الگ اس لیے کہ مادہ منجا کے بعد میں امام مالک فرماتے ہیں کہ چہرے کی رونق ہے اور کنڈی کی قوت ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے صرف کرے تو قوتیں برقرار رہتی ہے ورنہ رخصت ہو جاتی ہے تو مائع حیات تو شاید کہتا ہے کہ یہ سچ ہے نیکی میں جس بشر کی جوانی گزر گئی یہ سچ ہے اس بشر کی ضعیفی سنور گئی ہم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر ہم کھاتی ہے ٹیڑھی ہوتی ہے جھکتی ہے بینڈ ہوتی ہے ہم کھاتی اس واسطے بڑھاپے میں کمر جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے جوانی کدھر گئی کہ وہ کمر جو ہے ڈھونڈتی ہے جھک جھک کر کے شباب کہاں رخصت ہو گیا اور عربی میں مشہور ہے کہ لباب شباب یعود کاج کے شباب جو ہے وہ لوٹ جائے وہ انا یعود وہ کیسے لوٹ سکتا ہے اس لیے کہ لہت کو اگر الٹ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ گڑبڑ ہو چکا ہے جا چکی ساری جوانی تو حاصل یہ ہے کہ ملک الموت نے بات کہی کہ بڑھاپا ہماری آمد سے تلی گرام ہے اس لیے کہ جب بال سفید ہوں چہرے پہ جھرری ہو اور دانت رخصت ہونا شروع ہو جائیں تو پھر تو سفر کی تیاری ہے اسی لیے راؤ دہلی بڑی اچھی بات فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا اصول ہے کہ آدمی سفر کرتا ہے تو سامان تیار کرتا ہے پیٹی رخصت بستر رخصت اور اس کے بعد سب سے ملاقات فرما دیتے اچھا ہم چلتے ہیں تو فرمایا کہ یہ انسانی بدن کا جو سامان ہے آنکھوں کی بینائی وہ رخصت ہونا شروع ہو کے نمبر چڑھ رہا ہے ایک دو تین بارہ پندرہ پچیس مختلف نمبر ہوتے ہیں کان سے سنائی نہیں دیتا کانپور میں ہڑتال ہے اور ناگپور میں سیلاب ہے کہ ہر وقت ذوق دماغ سے نظرے کی شکل ہے تو ہڑتال کانپور میں سیلاب ناگپور میں اور زبان جو ہے وہ یاری نہیں کرتی کہ الفاظ ساتھ دیتے ہوں تو جب یہ شکل ہے تو داغ فرماتے ہیں کہ ہوش و ہوا تاب و توا داغ سب گئے کہ ہمارا ہوش بھی رخصت ہوا بھی رخصت قوتیں بھی رخصت تو اس بدن کے گھرانے کا سامان تو ہم نے رخصت کر دیا ہے اب آگے کہتے ہیں کہ سامان تو جا چکے ہیں بس اب ہم بھی جائیں گے کہ بدن کا سامان ایک ایک کر کے رخصت ہو گیا اب ہم بھی ہے جانے والے ہیں تو یہ بڑھاپا در پر ٹیلی گرام ہے اور اس کے بعد پھر کیسی ایک ہے کہ آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسی لیے بات ٹھوکما لکھتے ہیں کہ جوانی ایسی جیسے کہ رات کا وقت ہے اور بڑھاپا ایسا جیسے صبح کا وقت ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ رات میں سیاہی اور تاریخی اور کالا پن ہوتا ہے بلیک پن ہوتا ہے اور شباب میں بھی بال کالے ہوتے ہیں جذبات نفس ہوتے ہیں ظلمت کا باعث ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر رات میں کسی کو ٹھوکر لگ جائے تو کسی درجے میں جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اندھیرا تھا ٹھوکر لگ گئی مگر دن نکلنے کے بعد ٹھوکر لگے تو لوگ کہیں گے کہ جناب سارے دیکھ کے چل رہے ہیں دن میں اس لیے جو اجالا موجود تو ٹھوکر لگنے کی کیا مانا ہے تو شباب میں اگر کسی گڑبڑی ہو گئی تو شباب کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے اگر سے تکلیف دے وہ بھی ہے یہ مطلب نہیں کہ اس کی گنجائش اور جائز ہے مثلاً رات میں کسی کے پیر میں ٹھوکر لگے اور انگوٹھا اس کا ٹوٹ جائے تو تکلیف تو ہوگی صحیح مگر یہ کہ دن میں لگے تو لوگ کہیں گے اور زیادہ عجیب بات ہے تو شباب جو ہے وہ در حقیقت رات کے مشابے ہیں اور رات میں غفلت ہوتی ہے غفلت میں ٹھوکر لگ جاتی ہے اور بڑھاپا جو ہے وہ دن کے مشابے ہے اور دن جاگنے بیدار ہونے کا وقت ہے تو معلوم وہاں کے بالوں میں سفید شروع ہوئی پتہ چلا کہ دن کے آثار شروع ہوئے تو صبح صادق ہو گئی ہے کہیں طلوع شمس کی شکل ہو رہی ہے بعد اس میں سفید ہوتے ہیں وشکار شاید آگے معلوم ہوتا ہے دوپہر کی کیفیت کاری ہو گئی ہے تو غرض یہ کہ بڑھاپا تو دن کے مشابے ہیں اور شباب اور جوانی جو ہے وہ رات کے مشابے تو دن نکل آنے کے بعد کی اگر غفلت کی کیفیت ہے تو ظاہر ہے تو لوگ برا سمجھتے ہیں جیسے سونے والوں کی کچھ میں ہوتی ہے لکھا ہے علماء نے کہ بعض سونے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ذرا سی آہٹ ہو جائے تو آنکھ کھل جائے جوتوں کی سر سر آہٹ آنکھ کھل جاتی بعض میں سے جو ہے جاگ جاتے ہیں بیدار ہو جاتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہلکی آواز سے پکارو تو جاگتے ہیں بعض وہ ہوتے ہیں جو انہیں پکارنا چلانا پڑتا ہے بعضوں کے پاس جا کے ادان دینی پڑتی تب جا کے مشکل سے جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے سب جاتے اور بعض جوڑنے سے بھی نہیں جاتے جب تک کہ ان کے منہ پہ پانی نہ ڈالا جائے اٹھا کے بٹھا نہ دیا جائے ایک صاحب باہر سو رہے تھے ہندوستان میں لوگ باہر سوتے ہیں کثرت سے یہاں تو سب کی بکری ڈبے میں ہے کہ چوبیس گھنٹے کمرے ہی میں بند ہیں جن کا قبرستان معلوم ہوتا ہے تو بات ہو رہے تھے نیند کے امیر اور غریب بارش آیا تو انہوں نے رضائی اوڑھ لی اب برس سے برس سے جب رضائی سیکھی ہے تب جا کے ان کے مزاج ٹھکانے ہیں تو سونے والوں کی کچھ میں ہوتی اس دنیا میں انسان کی غفلت کی نیند ہے اس کو چونکا دینے کے لیے ہم تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے حادثے آتے ہیں اس کے بعد سے بڑے بڑے حادثے شروع ہو جاتے ہیں تو بات ذرا سی مصیبت ہوئی تو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں بات کچھ بڑی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اور زیادہ متوجہ بعض وہ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ مصیبت سب متوجہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں سب بھی توجہ سیلاب آ جائے تو اللہ کی طرف رجوع نہیں بجلیاں کڑکتی ہیں سب رجوع نہیں مکانات گرتے ہیں سب رجوع نہیں دھماکے دھڑاکے ہوتے ہیں تب رجوع نہیں ہوتا اور جو آندیاں طوفان سب بھی رجوع نہیں ہوتا ہے تو یہ غفلت کی امتحان بلکہ آج کل تو عام طور پہ جب سیلاب ایسے واقعات ہوں تو اس سے عبرت پکڑنے کے بجائے لوگ اسے تماشا تماشا گاہ بنا لیتے ہیں تماشے کی جگہ کھیل تماشا کہ چلو سیلاب کا منظر دیکھے بڑا سیلاب آیا تھا یا گل آیا تھا بلڈنگیں گری تھی اور یہ قوم تو خیر تصویر لینے والی قوم ہے باقی خود مسلمانوں میں غفلت کی کیفیت ہے کہ جو عبرت کے واقعات نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمود کی بستی سے گزرے ہیں تو کیفیت یہ تھی کہ اپنے سر پہ کپڑا ڈال دیا آپ نے اور بڑی تیزی کے ساتھ وہاں کے آٹے کو پانی کو استعمال کیا گیا آٹا گندا گیا تو اسے بھی اپنے اصحاب کو استعمال فرمانے لگ گیا اس لیے کہ نبی مزاج شناس ہوتا ہے ہفتہ اعلیٰ کی شعور کا اور اللہ شانوں کی صفات کا تو جہاں بدت کی شکل ظاہر ہو چکی ہے ایک مرتبہ وہاں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ مبادت دوسری دفعہ غضب کی شکل ظاہر نہ ہو جائے تو ان مواقع سے گزرتے بلکہ دیکھنے سے بھی کسی بھی دودھ کے بعد میں فرمایا گیا تھا کہ ولا التفت میں ان کو محروم ایک دم رات منشا تھا کہ ان کی طرف کوئی دیکھے نہیں ہاں عورت تمہاری وہ دیکھے گی سنا کہ لکھا ہے حافظ کثیر نے کہ چار لاکھ کی بستیاں تھی چار اور ہر بستی میں تقریباً ایک لاکھ آدمی تھے جبرائیل امین نے اس انگلی پر انہیں اٹھایا اٹھا کر اس بستی کو پٹک دیا گیا ہے تو وہاں یہ شکل ہوئی ہے کہ عذاب کی صورت ہو تو ادھر دیکھنا بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے تو کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو حالات سے کم طرف حاصل کرتے ہیں بلکہ بچوں کی فطرت معصوم میں وہ بےچارے بڑی عبرت حاصل کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ حفظ کلاس میں اگر حافظ جی نے ایک کو میٹھی پاک کے کھوپڑا پاک دینا شروع کیا تو سب جھومنے لگتے ہیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسے ہی نماز سکھا ہے کی معلوم ہوتا ہے ان سے زیادہ کوئی محنتی نہیں ہے تو بچے تو بےچارے ایک کی کمی سے جو ہے وہ عبرت حاصل کریں مگر ہم بڑوں کا حال غفلت سے کچھ بھی نہیں تو حافظ یہ کہ یہ لمبی امید اور طول عمل ٹھیک نہیں ہے اسی لیے دنیا سے جانا دشوار و شاف ہوتا ہے خود الاسلام امام غزالی کے حالات میں کہ دو شمبے کا دن تھا تو صبح کی نماز کے بعد انہوں نے اپنا کفن منگایا اور آج کا دن بڑا مبارک دن ہے اور مبارک سفر اور کفن کو منگا کے چوما اس کے بعد لیٹے اور کرما پڑ کے دنیا سے رخصت ہو گئے تو تیاری کر رکھی تھی اس دن کے لیے جانا ان کے حق میں سہل ہوا کوئی پریشانی نہیں ہوئی انہیں یا جیسے شیخ الدین اختار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ بہت بڑے اختار بڑی دکان تھی فارمیسی تھی ان کی کیمسٹ تھی بہت بڑی اس میں اس زمانے کی معجونیں اور خمیرے اور دوائیں اور جوارشات مختلف چیزیں اس میں بکتی تھی اور ملتی تھی بنتی بھی تھی ایک فقیر آیا اس نے سزا لگایا کہ دلا اللہ کے نام پہ انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا اس کی طرف ذرہ برابر توجہ نہیں اس نے ایک دفعہ ندا کی دو دفعہ ندا کی آواز لگائی بلاخر خفا ہو کر اس نے یہ بات کہی اور یہ کہا کہ جب تم دنیا انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ یہاں سے فرصت نہیں ہمیں تو اس نے کہا کہ جب تمہیں ان اتنا زیادہ تعلق ہے دنیا کی چیزوں سے اور ان دواؤں میں اور چیزوں میں تمہاری روح اتنی چمٹی ہوئی ہے طبیعت اتنی لگی ہوئی ہے تو تمہاری روح نکلے گی کیسے انہوں نے کہہ دیا جس طرح تمہاری نکلے گی اس طریقہ سے میری روح نکلے گی وہ کوئی اہل جلد تھے انہوں نے کہا ہماری روح تو اس طرح نہیں نکلے گی ہماری روح تو بہت آسانی سے اور وہیں گزری اپنی معمولی بچھائی لیٹے کلمہ پڑا کہا کہ ہم اس طرح رخصت ہوتے ہیں کلمہ پڑا اور انتقال ہو گیا کہ یہ مبارک موت اس کو دیکھ کر انہیں سمجھی ہو اور انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی عجیب واقعہ پیش آیا تو دل تو ان کے چوٹ لگی اسے چھوڑنے کے بعد وہ بڑے درجے کے شخص ہوئے ہیں ان کا رسالہ فن نامہ پڑھایا جاتا ہے مدارس میں جس میں بڑی کارآمد باتیں ہیں اشعار میں مفید مفید نصیحتیں کی انہوں نے قوم کو اور وہ مدارس میں پڑھایا بھی جاتا ہے تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ دنیا سے جانا تو ہے مگر آرزویں بہت لمبی لمبی اور مترفی کہتا ہے کہ ولا ولابا حاجت اللہ عربی کہ دنیا کی کوئی حاجت جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی مگر کسی اور حاجت پر کہ ایک ضرورت ختم ہوئی اور اس کے بعد دوسری ضرورت اب آپ دیکھ لیجیے کہ آدمی جو ہے کماتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میرے سامنے تقاضا ہے کہ شادی کرنا ہے مجھے تو وہ شادی کے لیے مال جمع کرتا ہے شادی ہوئی تو اس کے تقاضے کے گھر بار دوسری ضروریات زندگی وہ ہوئی اس کے بعد کی شکل یہ ہوتی ہے کہ صاحبزادے تشریف لے آتے ہیں ان کی تشریف آ رہی ہوئی تو کہیں ختنہ کی رسمیں ہوتی ہیں اس میں مستقل دعوتیں اور سلسلے ہیں پھر جناب کے لیے عقیدے ختمہ کے بعد پھر آگے مرحلہ ان کی تعلیم کا اور تھوڑا زمانہ گزرا تھا پھر ان کے لیے شادی کے مسئلے ہیں رسم و رواج تو ایک سلسلہ ہے اس حال میں جو غیر منقطع تھے اس لیے حضرت ابراہیم اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مہنگی چیزوں کو سستا کرنے کا بہترین علاج ہے کہ استعمال چھوڑ دو اس لیے کہ استعمال جو ہے وہ چیزوں کو مہنگا کرتا ہے اور کر کے استعمال وہ چیزوں کے سستا ہونے کا سبب بن جائے گا مگر ہے مشکل ہم لوگوں نے تو اپنی زندگیوں کو خواہشات کا بالکل تابع بنا ڈالا ہے آپ دیکھ لیجیے کہ اسلامی نظام یہ ہے کہ انسانی زندگی جو ہے اس کے سارے نشے و فراد اور اس کے سارے انتقالات جو ہیں وہ عبادات سے ہیں اور مادی نظام کو آپ دیکھیے تو کھانے پینے سے شریعت کہتی ہے کہ نیند سے اٹھو تو دعا پڑھو سہارت ضرورت سے فاضر ہو کے نماز پڑھو یہ فجر کا نظام ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ نیند سے اٹھے تو چائے پیو بیٹھ کی بغیر کلی کیے ہوئے بلکہ اسی سے کلی کرو تو وہ تو ایک مجبوری کی شکل ہے مگر نیند سے اٹھو تو کھانے پینے ہی کی فکر ہے اس کے بعد شریعت نے فجر کے بعد شراب کا نظام رکھا ہے اور اس کے علاوہ پھر دوہر کا نظام کام سے قبل کہہ لیجیے بازوں کے لیے بعد پھر اثر کا غروب کا نظام سونے سے پہلے کا یہ جو اوقات متعین کیے وہ زندگی کے لیے بہترین نظام اور اصول ہے اور دنیا کے سارے نظامات کہیں لنچ پہ چلتے ہیں تو کہیں بریک فاسٹ پہ چلتے ہیں تو کسی مقام پہ ڈنر پہ چلتے ہیں تو کسی اور پہ چلتے ہیں کہیں ٹی پارٹی ہو رہی ہے تو کہیں جو ہے وہ ان کی آپس کی پکنک کی شکلیں ہیں کہیں کچھ شکلیں ہیں ایک نظام ایسا ہے جو خواہشات کا بلکہ میں نے بعض ملکوں میں دیکھا ہے کہ لوگ ہر پندرہ بیس منٹ بعد کھانے کو سعادت سمجھتے ہیں جیسے جانور کی حالت ہوتی ہے کہ ادھر سے آیا تو منہ مارا ادھر سے آیا تو منہ مارا اور حق یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا پیٹ صحیح معنی میں جہنمی میں بنا ہوا ہو وہ ایک صاف کچھ تھے سے کہا کرتے تھے کہ رمضان میں جو ہے جہنم کا دروازہ بند ہوتا ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ یہ پیٹ ہمارا جہنم میں اللہ نے اس کا دروازہ بند کر دیا بات کے لیے کہ اندر کچھ جان ہی نہ پائے وہ ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ بھی مزید منشا میرے کہنے کا یہ ہے کہ تھوڑے عمل جو ہے وہ در حقیقت انسان کے حق میں اس طرح متوجہ ہونے سے مانے اسی لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ قبرستان سے اگر تم گزرتے ہو تو وہاں پر جو قبریں تمہیں نظر آتی ہے تو یہ مٹی کے ڈھیر نہیں ہے یہ در حقیقت آردوؤں کے اور ارمانوں کے ڈھیر ہیں جو حسرتوں میں تبدیل ہو چکے ہیں کہ انسان کے دل و دماغ میں کیا کیا آردو ہوتی ہیں کہ میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا اور یہ پلام پلان اور وہ نظام اور یہ جو ہے اس کے سامنے تجویز اسکیم ہے مگر جب ملک الموت پہنچتے ہیں تو فوراً سارا سلسلہ منقطع ہو جاتا حضرت میں رحمت اللہ علیہ کی وسیعتوں میں ہے کہ ہر وقت کو ہر دم کو دم واپسی سمجھے وہ زندگی کے آخری سانس تاکہ ملک الموت کے آنے پر یہ کہنا نہ پڑے کہ لو لولا ہر من الصالحین کہ کاش مجھے کچھ چانس مل جاتا کاش مجھے کچھ مہلت مل جاتی کہ میں کر لیتا اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نعمتان مقام کی حما کثیر اصل و الفرا کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ کثرت سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں غبل اور کھوٹ میں پڑے ایک تو صحت ہے کہ انسانوں کی اکثریت اس کی قدر نہیں کرتی جوان آدمی جب جوان ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے تو صحت کی قدر نہیں صحت کی قدر تو اس نعمت کے زوال کے بعد دیواری میں ہوتی ہے کہ جب آدمی ڈھیلا ہو جائے آپ دیکھیے جوان ہے جوان کو جوانی کی قدر نہیں ہوتی بوڑھوں سے پوچھو کہ جوانی کیا چیز ہے کہ بیچاروں کے گیل ڈھیلے ہو چکے ہیں جو ہے بدن میں کوئی گری سو طاقت نہیں ہے نہ اٹھتے بنتی ہے نہ چلتے بنتی ہے اور وہاں دوڑ کود اور اچھل کود تو زوال نعمت کے بعد جو ہے وہ قدر ہوتی ہے تو بخاری شریف کے حدیث میں فرمایا گیا کہ دو نعمتیں ہیں میں کثرت سے لوگ ٹوٹے اور گھاٹے میں ایک صحت ہے دوسرے فراغت ہے اور اس ملک میں الحمد للہ لوگ کثرت سے فارغ ہیں بہت سے وہ حضرات ہیں جن کی دستخطیں بہت کام کرتی اور قوی دستخط ہے کہ صرف وہ دستخط کر دیں تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو دستخط کر کے بیٹھے ہیں مجلس ہار کی سوا کچھ بھی نہیں ہر گزر گیا اور برسوں اس میں سرب ہو گئے اس لیے زندگی صحیح معنی میں وہ ہے جو ٹائم ٹیبل کے ساتھ اور یہ ٹائم ٹیبل انگریزوں سے یہودیوں سے ہم نہیں لیتے بلکہ اسلام نے دنیا کو یہ چیز سکھائی ہے کہ اوقات کے وقت اسی لیے حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غلی مت سمجھ لو اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے حکمہ جمع ہو جائیں تو ایسی بات نہیں کہہ سکتے جیسے حافظ ابن حضرت فلانی فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین جو ہے مہینہ وہ ہے جس کو رمضان مبارک سے تعبیر کیا جاتا ہے اور انسان کے حق میں سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جس کا سب سے بہترین دن وہ ہے جس کو جمعے سے تعبیر کیا جاتا ہے تو مہینہ سب سے بہتر مہینوں میں اور دن سب سے بہتر جمعے کا عام دنوں میں اور عمل میں سب سے بہتر اول وقت میں نماز ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ فرمایا تو حضرت علی کرم اللہ کو اس کی اطلاع ہوئی تین دن کے بعد تو حافظ ابن حضرت فلانی لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس نے جو بات فرمائی ہے اگر مشرق و مغرب کے حکمہ جمع ہو جائے تو اس سے بہتر بات نہیں کہہ سکتے اللہ میں خون مگر ایک میں ایک بات کہتا ہوں اور وہ یہ شکل ہے اللہ اللہ انہوں نے فرمایا ایک بات میں کہتا ہوں اور فرمایا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین مہینہ وہ ہے جس میں اس کو توبہ نسو نصیب ہو جائے اور پکی سچ کی توبہ نصیب ہو وہاں تو انہوں نے فرمایا تھا بہترین مہینہ رمضان کا اور یہ فرمایا کہ جس مہینے میں پکی سچ کی توبہ نصیب ہو جائے گناہوں سے توبہ اور رجوع نصیب ہو وہ سب سے بہتر مہینہ اس کے حق میں اور فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ سب سے بہتر دن سب سے بہتر دن بہتر دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے اور یہ بات فرمائی تھی کہ سب سے بہتر عمل اول وقت نماز پڑھنا ان دو کے بعد میں حضرت علی یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے بہتر عمل وہ ہے جس کو حق تعالیٰ قبول فرمائے عجیب سی یعنی بات فرمائی وہ عمل سب سے بہتر ہے جو خدا کے دربار میں قبول ہو جائے اور فرمایا کہ سب سے بہتر دن جو ہے انہوں نے تو یہ کہا کہ جمعے کا دن ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بہتر دن وہ دن ہے جس میں انسان دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو جائے اس سے بہتر کوئی دن نہیں بڑا مبارک و دن ہے وہ جس میں آدمی ایمان کے ساتھ رخصت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مجھے یہ خبر ملتی ہے کہ کوئی آدمی کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوا ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مبارکبادی دینے کو جیت چاہتا ہے ان کے گھر والوں کو اور مٹھائی تحفہ بیچنے کو جیت چاہتا ہے بطور تبلیغ کی مبارکبادی کے اس لیے کہ اتنی بڑی شہادت ہے کہ اس کے برابر کوئی شہادت نہیں ہے کہ انسان دنیا سے کلمہ پڑھ کے رخصت ہو جائے امام احمد ابن حنبل کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا اور ان کے ساتھ جا کے ان کے قریب تھے تو حضرت امام احمد ابن حنبل مثال سے پہلے فرماتے تھے کہ ابھی بچے تو کلمہ تلقین فرما رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں بڑا تعجب ہوا ابھی نہیں ابھی نہیں چنا تھے اس کے بعد کچھ دیر میں آنکھ کھولی پھر اس کے بعد یہ جملہ اخیر میں پھر انہوں نے یہ کہا شاہجادے نے پوچھا کہ حضرت ہم تو سمجھے کہ آپ کا انتقال ہوگا ابھی نہیں تھا کیا مطلب تم فرمایا کہ اصل صورت یہ ہے کہ شیطان اور ابلیس کھایا میرے پاس اور آ کر وہ کہتا ہے کہ احمد ابن حمبل تم میرے گاؤں سے اور پیٹ سے بچ گئے اور نکل گئے اور میری چکر سے بچ گئے تم کامیاب تو میں نے کہا کہ ابھی نہیں کامیابی اس وقت ہوگی جب آدمی دنیا سے چلا جائے ایمان لے کر ورنہ اس سے پہلے پہلے خطرے کی شکل یہی تو وجہ ہے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بشارت جنت کی بشارت دی وہ بھی خطرہ محسوس کرتے تھے راتوں کو روتے تھے اور تڑپتے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت کی بشارت ہے دس صحابہ کے بارے میں تو باقاعدہ فہرست ہے اور ویسے اور صحابہ کے بعد میں جو باتوں سے پتہ چلتا ہے حضرت اوقاشہ اوکاشا وغیرہ کے بعد میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بشارت اور خوشخبری دیں کہ آپ جنت میں جائیں گے اور وہاں ڈر کی یہ کیفیت ہے کہ کبھی فرماتے کاش میں تنکا ہوتا کبھی فرماتے کہ کاش میں کوئی پرندہ ہوتا کبھی فرماتے کاش میں بکرا ہوتا جس کو ذبح کر دیا جاتا اور لوگ اسے استعمال کرتے کبھی فرماتے مومن کے سینے کا بال ہوتا میں یہ جو جملے ان بڑے بڑے حضرات میں ہیں تو ادھر تو پیغمبر کی طرف سے خوشخبری بشارت جنت کی اور وہاں ڈر کی کیفیت ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کبھی آپ کو زو میں جانے کا اتفاق ہوا اور چڑیا گھر میں جسے کہتے ہیں شاید بھی کہتے ہیں تو وہاں پر جو ہے آپ کبھی تشریف لے گو جہاں پر شیر اور لائن اور ٹائیگر اور یہ سب ہوتے ہیں جانور مختلف قسم کے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ شیر جس مقام پہ ہوتا ہے وہاں بڑی بڑی سلاخیں ہوتی ہیں بہت موٹی موٹی تھلیاں ہوتی ہیں سلاخیں ہوتی ہیں اور یہ یقین ہے کہ وہ اندر سے باہر آ نہیں سکتا مگر وہ چیخ کر اور ڈھاڑ کر اور گرج سے جب آگے بڑھتا ہے تو آدمی قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے تو وہاں یقین تو ہے کہ وہ اندر سے باہر نہیں آئے گا مگر خوف اور دہشت کی وجہ سے یقین مغلوب ہو جاتا ہے اور خوف اور دہشت کی حالت جو ایک حال ہے وہ غالب آ جاتا ہے تو باوجود اس بات کی یقین کی کہ شیر اندر سے باہر نہیں آئے گا مگر اس کے گرجنے اور چیخنے پہ آدمی اندر چند قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے تو جہاں یقین ہے کہ نہیں نکلے گا مگر یقین اس وحشت دہشت کی وجہ اور خوف کی وجہ سے دب گیا اور اس کے خلاف تقاضے پر عمل ہوا تو جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر ان کا ایمان تھا ان کو سو فیصد سے زیادہ یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہم جنت میں جائیں گے مگر حق تعالیٰ کی عظمتوں اور اللہ علیہ کی بڑائیوں اور آخرت کے ہولناک واقعات کے پیش نظر خوف کا غلبہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ اس غلبہ خوف کے نتیجے میں ان حضرات کا جو یقین تھا جنت میں پہنچنے کا وہ یقین تو دب جاتا تھا اور خوف کی کیفیت غالب آتی جس کے نتیجے میں وہ روتے تھے تو خلاصہ یہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر ایمان بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ خوف کی وجہ سے یہ کیفیت بھی تھی جیسے وہاں پر یقین ہے کہ اندر سے شہر باہر نہیں آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ خوف کی وجہ سے آگے پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے تو میرے کہنے کا منشا یہ کہ وہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے بنی میں سمجھ لو اس میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ صحت کو مرد سے پہلے بنی بنی میں سمجھ لو اور شباب کو بڑھاپے سے پہلے اور فرصت کو جو ہے مشغول ہونے سے پہلے پہلے اور غنا کو فخر سے پہلے اور اخیر میں فرمایا کہ موت کو زندگی کو موت سے پہلے آدمی بنی میں سمجھ لے اور حق یہ ہے کہ پیغمبر علی صلاحت اس کے کی ارشادات اور آپ کے فرمودات و منفوظات اتنے جامع ہوتے ہیں کامل ہوتے ہیں کہ اس پر اگر آدمی غور کرے تو اندر سے چیزیں نکلنا شروع ہوگی بڑے بڑے علوم اور حقائق نکلے بلکہ فلاسفہ جو بڑے درجے کے ہوتے ہیں فن سبھی وہ ایک ایک بات کے قائد رہے ہیں چالیس چالیس سال تک اور پھر ان پر اپنی غلطی منکشی ہوئی اور انہوں نے اپنے قول سے رجوع کیا ہے تو فلسفہ سائنس ہمیشہ اپنا رخ بدلتا رہتا ہے اور پیغمبر کی جو خبر ہے وہ ایک ہی حال پر بلکہ سارے پیغمبر جو بات کرتے ایک ٹھوس حقیقت کی اطلاع دیتے ہیں اسی لیے قرآن قریب میں فرمایا گیا قبض قوم وہ ہے سلیم کہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم نے مرسلیم کی تقدیر کی جھٹلایا ہو حالانکہ نو علیہ السلام کے زمانے میں تو صرف جو ہے وہی تھے خود موجود ان کے قوم نے ان کو جھٹلایا لایا اور یہاں فرمایا گیا کہ قوم نو نے جو ہے مرسلین کی تنظیم کی قوم آج نے جو سمود تھی قوم سمود نے جو حضرت پانی کی تصدیق کی اور فرمایا کہ تمام قوموں تمام نبیوں کی تصدیق کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اصول کے اندر متحد ہے لہذا جو خبر پیغمبر دے گا پہرا وہی آخری خبر دے گا کہ خدا ہے کہ آخرت برحق ہے تعبیر کو ایمان لازمی اس لیے اگر ایک کو بھی جھٹلا دیا تو سب کو جھٹلانا ہے اس کی بالکل ایسی مثال ہے جو میں اپنے درس میں دیتا ہوں کبھی کبھی حضرت حکیم الحمد رحمۃ رحمت اللہ نے اشارہ کیا کہ حکیم صاحب تھے ان کا ایک خادم تھا وہ مطلب کرتے تھے دواخانہ چلاتے تھے انہوں نے ایک مرتبہ یہ وہ تھا بھیگا اس کو آنکھ سے دکھائی دیتی تھی دو چیزیں تو اس سے کہا ایک مرتبہ کے اندر کے روم اور کمرے میں جا کر بوتل لیا ہوا فلاں مقام پہ ایک بوتل رکھی ہے وہ گیا اور آ کر کہا حکیم صاحب سے وہاں تو ایک نہیں دو ہیں حکیم صاحب نے خبر ہو کے بھیجا کہ ایک ہی اٹھا کر اس نے آ کر کے مجھے خبر دی کہ وہاں پر ایک کے بجائے دو بوتلیں رکھی ہیں اس نے جو خبر دی تو خفا کہا کہ سامنے اگر اچھا جاؤ ایک کو پھوڑ دو اور دوسری کو لیا اٹھا کر دو تمہیں لکھتی ہے تو اب وہ صاحب پتھر لے کے گئے ایک کو جو پھوڑا تو دونوں رخصت ہو گئی اس لیے کہ وہ دکھتی تھی دو اور دن واپس وطن ایک سے واپس ٹھیک اسی طریقے سے ہم بھی آج السلام کئی ہیں اور متعدد ہیں مگر حق یہ ہے کہ وہ جس چیز کی تعلیم دیتے ہیں اس میں وحدت ہے اس لیے ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانے کے قائم مقام تو انبیاء بھی السلام کی بات تو وہی بقول حکیم مشرق اکبر الہ آبادی کے وہ تو کہتے ہیں کہ برسوں فلا فا کی چنی جو چنا رہی لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہاں رہی اس لیے کہ حق تعالیٰ کا جو کلام ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی لاب بدل کلمات کی یہی وجہ ہے کہ فلسفی جو ہے وہ جتنا کوشش کرتا ہے وہ مقصد تک نہیں پہنچتا کسی کو شاعر کہتا ہے کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں دور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں کہ وہ جتنی الجھنیں دور کرنا چاہتا ہے تو وہ الجھنیں بڑھتی جاتی ہے اسی لیے اخبار کہتے ہیں کہ خرد کی بتیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب رو کر حتاش اخلاق کا جذبے سے رو کر شریر کے گمرے لایا دنوں کر کہ میں نے عقل کی لائن کی جتنی بتیاں تھی اور مسئلے اور معیم میں تھے ان کو میں نے اپنے ناخن نے جرا اس کو کھول دیا اور وہ بتیاں سلجھا دی مگر اب میں دعا کرتا ہوں کہ مولا مجھے جنون ادھر کی محبت اور اس کا نصیب فرما تاکہ میرا ہاتھ نتیجن اچھا ہو جائے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ صدف صالحین اور بزرگوں کے قلب میں جو عشق کی انگیٹھی تھی اور آگ روشن تھی اور جو جذبہ کار فرما تھا اس کا کوئی حصہ آپ مجھے مرحمت فرمائیے تو حاصل یہ ہے کہ انسان کے حق میں لمبی آتوں اور امیدیں سبب بن جاتی اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ کنتم اللہ بقسم آخرت کے بعد میں جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تمہاری ہنسی گم ہو جائے تو تمہارا رونا بڑھ جائے تم بیویوں سے سمجھ چھوڑ دو پہاڑوں پر پھرو کھاد ڈالتے ہوئے کیفیت تم پر ہو جائے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا حاصل ہے کہ موت کے آنے سے پہلے آدمی اس کی تیاری کر لے اور ظاہر ہے کہ جس کا سارا نظام ٹھیک ہے اس کو سفر میں تو خوشی پیش آئے گی مسرت ہوگی کوئی بغیر ٹکٹ سوار ہوا تو اس کی آ بنے گی یا غلط قسم کا مسئلہ جیسے ہم نے دیکھا کہ آپ کے برطانیہ جو ہے اس پر جو ویزا لگتا تھا اب تو ہندوستان میں لینا پڑتا ہے قاعدہ تو جو لوگ آتے تھے تو سارے سفر میں دھڑ دھڑ گندڑی رہتی تھی کہ خدا جانے کیا ہوگی وہاں پر کہ وہاں جو ہے مقبول ہو کر اندر داخل ہوتے ہیں یا وہاں سے رد کر دیے جاتے ہیں تو یہ دنیاوی معاملات میں ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں اندیشہ ہے تو حق تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کا معاملہ تو بہت بڑا ہے اسی لیے بعض بزرگوں کے حالات میں کہ موت کے وقت ان پر رونے کی کیفیت ہوئی تشویش کی اس سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے جس دروازے کو کھٹکھٹایا اور جہاں ہم جانا چاہتے ہیں تو اس میں خطرہ یہ ہے کہ دو دو مقامات ہیں ایک طرف جنت ہے دوسری طرف جہنم شاہی مہمان خانہ اور شاہی جیل خانہ ہے اور ہمارے بعد میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے تو کشمکش کیفیت ہم پر تاری ہے اور واقعہ یہ کہ وہ خوف کی کیفیت ایسی ہے حضرت مولانا شاہ اسم اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہوائی جہاز میں تھے کہ پانی کے جہاز میں جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے دو روز پہلے سے بڑی خاص پسند کیفیت بلکہ وہ اپنی مجلسوں میں چھ مہینے پہلے سے یہ شعر پڑھتے تھے خواجہ عزیز الحسن مجدور رحمت اللہ علیہ کا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی جان پھیری جانے والی جائے گی پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری ہاتھ بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی اور اللہ کی شان کے ان کی لاش پانی ہی میں ڈالی گئی جہاں ہاتھ ڈالنے کی بھی نوبت نہیں تو چھ مہینے پہلے سے وہ اپنی مجلسوں میں وقتاً فوقتاً یہ شعر پڑھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات ہونے والی تھی جو ان کے پر ڈالی تھی اسی لیے مولانا علی نے اصحاب مسجد تشریف لائے حضرت کے سفر سے پہلے بمبئی میں وہی موجود تھا تو حضرت نے فرمایا کہ دعا کیجیے داخلہ ہو جائے مولانا نے اصحاب مسجد اس کا مطلب نہیں سمجھے کیونکہ حضرت حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے ویزا سارے معاملات جو ٹھیک تھے بعد میں جب انتقال ہوا اور بالکل جدہ کے قریب پہنچ کر لاش ان کی داخل کی گئی سمندر میں ڈالی گئی ہے اس لیے کہ کچھ کاروائیوں کا علم نہیں ہو چکا اور اللہ کو منظور یہ تھا کہ ساری زندگی گمنامی اختیار کی انہوں نے تو غرض یہ کہ سب سمجھ میں آیا اور فرمایا کہ میرا میرے ذہن میں یہ آیا کہ وہ حدود حرم میں داخلہ ان کا ہو جائے نکات کے بعد یہ ان کا منشا تھا بنا سے وہیں ڈالی گئی اور حق یہ ہے کہ وہ ایسے جلے بھنے تھے اور ایسی کیفیت تھی ان پر کہ بالکل سوکھتا جائے بیس سال تک تھانہ بھون میں وہ رہے ہیں اور چوبیس گھنٹے ذکر شور کا معمول پڑھنے پڑھانے کے ساتھ کتابوں اصلاحی خطوط کے ساتھ بے پناہ جذب اور کرامتیں بھی بچپن سے عجیب عجیب ظاہر ہوتی تھی ان کے ہاتھ تو ہم لوگ تو سمجھتے تھے ممبئی میں تھے کہ بیت اللہ پہ نظر پڑے گی تو اندازی کی اسی وقت شاید انتقال ہو جائے ایسے جگہ بجے اور اللہ کی شان ہے کہ بیت اللہ تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کی روح پرواز کر گئی تو حج زیارت کر دیں خانہ بوت حج رب البیت مردانہ پور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا حج جو ہے وہ بیت اللہ ہوتا ہے اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ تجلی خدا بندی ان پر ایسی ہوتی ہے تو جو اصل مقصود ہے وہ انہیں آتی ہے اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی حج کے لیے جا رہا ہے اور اگر محرم ہے اور حج کے فرض سے جا رہا اور انتقال ہو جائے تو اس کو ہمیشہ اس کا سوال ملتا رہے گا اور محرم قیامت میں اٹھے گا تو حالت احرام کے ساتھ اٹھے گا وہاں بھی اس کا اعزاز ہوگا دوبارہ گفتگو یہ ہے کہ دو چیزوں کا تذکرہ تھا کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرے حق آلہ اس سے ملنے کو پسند فرماتے اور یہ پسندیدگی کی اچھی زندگی کے نتیجے میں پیدا ہو کے خالی تصور سے جو ہے اس کا تعلق نہیں ہے وہ جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے حق تعلیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند فرماتے تو حق آلہ شانو ہمیں شوق آخرت نصیب فرمائے شوق اور لقا کا شوق نصیب فرمائے اور اس عالم میں پہنچنے سے پہلے فنا ہونے والے عالم میں کچھ کر لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہاں جو کچھ کیے جائے گا اسی کا اس عالم میں سامنے آئے گا اللہ تعالیٰ توفیق عمل فرمائے اگر اس سے پڑے گا اللہ اللہ محبت سلام حضور اکرم صلی اللہ سنم نقل کرتے ہیں کہ رمضان مبارک میں اللہ